بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والوں کو بڑھاپے میں خدمت گار نصیب ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی نافرمانی اور اظہار آسانی سے بچائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی سنائی ہے کہ بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی بہت سی نعمت عطا فرماتا ہے جن میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ بڑھاپے میں انہیں خدمت گار نصیب ہو جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما اکرم اشابن شعیقی الا قید اللہ إلا قید اللہ له من يكرمه عند سنه یعنی جو جوان آدمی کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے زمانے میں ایسے افراد مقرر فرما دے گا جو اس کا اکرام کریں گے یہ حدیث ہر بوڑھے بزرگ کی خدمت کے بارے میں ہیں والدین بھی ان میں شامل ہیں بلکہ ان کا حق زیادہ ہے ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا جتنا ادب اور جلال ہوگا اسی قدر وہ بوڑھے مسلمانوں کا اکرام کرے گا ان اجلال اجلا تعالی اکرام بت المسلم کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ مسلمان بوڑھے کا اکرام کیا جائے یاد رکھیں والدین کو ستانا والدین کو ایزا پہنچانا اور والدین کی نافرمانی کرنا بہت سخت کبیرہ گناہ ہے جو بھی اس آفت میں مبتلا ہو وہ استغفار اور توبہ میں تاخیر نہ کرے بڑھاپے کو پرنور بنانے کا طریقہ آج کل والدین کے معاملے میں مسلمانوں کی غفلت بہت دردناک ہے بوڑھے بیچارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے گھروں میں اجنبی مسافروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں اور جوان اولاد نے ان کو حسرت کی آہیں بھرنے کے لیے پھینک دیا ہے اللہ تعالی ہم سب پر اس معاملے پر میں فرمائے جوان اولاد کو تو سمجھانا کافی مشکل ہے کیونکہ جوانی کی مستی انسان کو بہت کم سوچنے دیتی ہے اور قسمت والے جوانوں کو ہی توبہ نصیب ہوتی ہے مگر بوڑھے حضرات تو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ان حالات کی تھوڑی سی محنت کر کے تبدیل کر سکتے ہیں بس طریقہ یہ ہے کہ وہ خود کو توبہ استغفار اور اللہ تعالیٰ کی یاد عبادت اور محبت میں لگا دیں اولاد سے کوئی غرض نہ رکھیں اور اپنی تمناؤں کو سمیٹ لیں پھر انشاءاللہ ان کے بڑھاپے میں ایک خاص نور آ جائے گا اور اولاد ان کو شر نہیں پہنچا سکے گی یاد رکھیں چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہو جانا بھی ایک نعمت ہے کیونکہ انسان اگر معذور اور محتاج ہو جائے تو کافی پریشان ہوتا ہے اور نااہل لوگ اسے بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ کمزوروں اور ضعیفوں کی برکت سے مسلمانوں پر رحمت اور نصرت نازل ہوتی ہے اور ان کی خدمت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے مگر ناچ گانے موبائل اور انٹرنیٹ کے زمانے میں اس حقیقت کو سمجھنے والے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں دینی کام میں ترقی جماعت کے ذمہ دار حضرات جماعت میں استغفار کے عمل کو جاری کریں اگر اللہ تعالیٰ نے اسے قبول و کامیاب فرمایا تو بہت سے سوکھے چشمے پھوٹ پڑیں گے اور کم از کم دس گنا اضافہ دین کے مبارک کام میں ہوگا انشاءاللہ انہی اللہ انہیں لوگوں سے دین کا مقبول کام قبول کیا جاتا ہے جو تعلق مع اللہ کی فکر کرتے ہیں دینی و جہادی جماعتوں کے بڑے عہدوں پر ہونے کا فائدہ ہی صرف یہ ہے کہ زیادہ اجر زیادہ فضل اور زیادہ اخروی ثمرہ حاصل کیا جائے تاکہ آخرت میں بھی ایسے ہی اونچا رتبہ حضرات انبیاء و حضرات صحابہ کی میت میں نصیب ہو اپنے شعبوں میں توبہ استغفار کی حقیقت اور فضائل بیان کریں اور خود اپنے ایک ایک لمحے ہر غلطی ہر گناہ ہر خطا کو یاد کر کے استغفار کریں کیا عجب کے مسلمانوں کو اس کی برکت سے ایک مثالی جہادی قوت مل جائے